میں بھی مانگتا ہوں محمد کے نام کی میں بھی مانگتا ہوں محمد کے نام کی میں بھی مانگتا ہوں محمد کے نام کی میں بھی مانگتا ہوں محمد کے نام کی میرے آقا کے نام کی میرے پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی ان کی مغک نے دل کے گنچے کھلا دیے گئے جس راگ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے گئے میرے میں بھی مانگتا ہوں ہنگ کے نام کی میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی میرے آقا کے نام کی میرے والا کے نام کی میرے آقا تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا گے مجھے بھیک مل رہی گے مجھے بھیک مل رہی گے میرا کام چل رہا گے مجھے بھیک مل رہی گے میرا کام چل رہا گے سر عرش دام تیرا سر حشر بات تیری کگی بات چل رہی گے کبھی بات چل رہی ہے کبھی نام چل رہا ہے کبھی نام چل رہا ہے میرے نام نے گدائی میرے بھی اس پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے ہوں محمد کے نام کی میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی میرے آقا کے نام کی میرے مالا کے نام کی میرے آقا کے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی تصویر پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی اور کیا جو کرم گئے بس تیرا نگی سنتا گی نگی مانگنے والا تیرا نگی سنتا گی نگی مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے بارش پہ اڑتا گے پھریرا تیرا اسما خان زمیں خان زمانہ مہمان صاحب خان لقب کس کا گے تیرا تیرا صاحب خان لقب کس کا گے تیرا تیرا ڈال کاغا چھوڑ کے صدقہ تیرا میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی میرے آقا کے نام کی میرے مالا کے نام کی میرے آقا کے نام کی میرے مالا کے نام کی میرے نام کی میرے مالا کے نام کی میرے آقا کے نام کی میرے تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی سوئے لال ہزار پھرتے گئے تیرے دن اے بغار پھرتے گئے جو تیرے در سے یار پھرتے گئے در بدر یوگی خار پھرتے گئے پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے اس گلی اس گلی کا گدا میں جس میں مگتے تاج دار پھرتے ہیں میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی میرے آقا کے نام کی میرے تصویر پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی تصویر پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی